السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کا جو کورس ہے اس کے اس حصے میں جس میں ہم سی لینگویج کی مبادیات کچھ انٹرمیڈیٹ کانسیپٹ اور کچھ ایڈوانس کانسیپٹ ریوائز کر رہے ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہیں اس حصے کی آج اگلی کڑی ہے آج کے لیکچر میں ہم ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے بھی اور بالعموم سی لینگویج کے حوالے سے پری پروسر کو دیکھیں گے آج کے لیکچر کا بنیادی موضوع پری پروسر ہے سی لینگویج میں پری پروسیسر جو ہے خاص اہمیت کا حامل ہے اور پروگرامرز اگر پری پروسیسر کو صحیح طرح سے یوز کریں تو ان کا پروگرام زیادہ مینٹینیبل اور ری یوزبل بن جاتا ہے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں تو پری پروسیسر جس طرح آپ سی لینگویج میں فنکشن کالز کرتے ہیں آپ آپریٹنگ سسٹم کو کمانڈ دیتے ہیں کمانڈ لائن کے اوپر تو مختلف uh, ٹرمز یوز ہوتی ہیں جیسے فنکشن ہے کمانڈ ہے اس طرح ٹرمز یوز ہوتی ہیں تو پری پروسیسر کو جو آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں انہیں آپ ڈائریکٹوز کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پکچر میں پری پروسیسر آتا کہاں ہے تو آپ کے سامنے میں ایک فگر ڈرا کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیجز ہیں کمپائلیشن کی جب آپ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے ایڈٹ کرتے ہیں آپ اسے کسی ٹیکسٹ ایڈیٹر کو یوز کر کے آپ اس پروگرام کو ایڈٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک فائل آپ اوپن کرتے ہیں for example first dot C یا کوئی اور سرکل ڈاٹ سی ایک فائل آپ نے بنائی اس کا ایک نام اور ایک ایکسٹینشن آپ نے رکھی ایکسٹینشن نارملی ڈاٹ سی ہوگی سی لینگویج کے پروگرامس کے لیے سو so, آپ نے ایک فائل uh, ایڈٹ کی ہم اس کو یوں کہہ لیتے ہیں ایڈٹ uh, کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کمپائل uh, کرتے ہیں لیکن جو سی لینگویج کا کمپائلر ہے اس میں دو چیزیں ہیں مثلا جو بھی آپ ٹول استعمال کریں اس میں آپ کمپائل کرنے کے لیے کمانڈ دیتے ہوں گے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہو یا کمانڈ لائن کمپائلر ہو جو بھی ہو تو جب آپ کمپائل کرتے ہیں تو سی لینگویج کا کمپائلر جو ہے وہ پراپر کمپائل کرنے سے پہلے اس کو پری پروسیس کرتا ہے یعنی سی لینگویج میں ایک ایڈیٹڈ فائل جو ہے وہ پہلے پری پروسیسر کے پاس جاتی ہے وہاں سے پری پروسیسر ہونے کے بعد وہ کمپائلر کے پاس آتا ہے کوڈ اور کمپائلر اس کو کمپائل کرتا ہے وارننگ ایرر میسجز ہوں تو ان کو رپورٹ کرتا ہے اور اگر کوڈ بالکل ٹھیک ہو تو وہ اس کو لنکر کے پاس بھیج دیتا ہے اور لنکر وہ ٹول ہے جو کہ آپ کی فائنل ایکسیکیوٹیبل جنریٹ کرنے کا ذمہ دار ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ جو پری پروسیسر ہے یہ ڈائریکٹوز کی زبان سمجھتا ہے اگر آپ نے پری پروسیسر کو کوئی انسٹرکشن دینا ہو تو آپ ڈائریکٹوز کی صورت میں دیتے ہیں سی لینگویج میں جو لائن ہیش سائن یا نمبر سائن سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور یعنی اس لائن کے اوپر پہلا نان وائٹ اسپیس کیریکٹر یعنی ایسا کیریکٹر جو کہ ٹیب ٹیبز وغیرہ پر مشتمل نہ ہو پہلا non white space character number sign ہو ہیش سائن ہو اسے ہم پری پروسر ڈائریکٹو کہتے ہیں تو میں اسکرین کے اوپر کچھ لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس جو سی لینگویج ہے اس کے اندر بہت سارے پری ڈائریکٹ اویلیبل ہیں ان میں سے کچھ ڈائریکٹ تو اسٹینڈرڈ ہیں یعنی وہ ہر سی کمپائلر سپورٹ کرتا ہے تقریباً اور کچھ جو ہیں وہ کمپائلر اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک کمپنی یا کوئی ایک وینڈر جو کمپائلر بنا رہا ہے وہ اپنے ڈائریکٹر بیچ میں انٹروڈیوس کر دے لیکن جو آپ ہم پریکٹیکلی جو ڈائریکٹ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً سبھی کمپائلرز میں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر شاید آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ ڈیفائن اور انکلوڈ دو ڈائریکٹر دیے ہوئے ہیں جو کہ نارملی پروگرامرز اپنے پروگرامز میں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفائن ڈائریکٹو کی ڈیفائن ڈائریکٹو ایک بہت کامن اور وائڈلی یوز ڈائریکٹو ہے اس ڈائریکٹو کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن لکھتے ہیں جیسے میں ابھی اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں ڈیفائن رے اسکور سائز ٹین ڈیفائن کے بعد ہم نے اسپیسیز دی ہیں پھر ارے سائز پھر ہم نے اسپیس دی ہے تو جو پہلا ہم نے ورڈ لکھا ہے ارے سائز ڈائریکٹو کے بعد اس کو ہم آئیڈینٹیفائر کہیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی اسٹرنگ ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جس فائل میں یہ ڈیفائن ڈائریکٹو موجود ہو تو جیسے اس پرٹیکولر ڈیفائن ڈائریکٹو کی ہم بات کریں تو دوبارہ اسکرین طرف چلیں ارے سائز جو جہاں جہاں آپ کی فائل میں ارے سائز آئیڈینٹیفائر نظر آئے گا اس کی جگہ دس لکھ دیا جائے گا اور یہ کام پری پروسر کرے گا ڈیفائن ایک پری پروسر ڈائریکٹو ہے تو جب آپ کا پروگرام ایڈٹ ہونے کے بعد پری پروسیسر کے پاس جائے گا تو وہ آپ کی فائل میں جہاں جہاں ارے سائز لکھا ہوا ہے وہ اس کو دس سے ریپلیس کر دے گا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رے سائز کسی اسٹرنگ کے اندر لکھ دیا ہو آپ نے پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ کے اندر یا کہیں اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ ریپلیسمنٹ جو ہوتی ہے یہ اس وقت نہیں ہوتی جب رے سائز جو ہم نے رے سائز یہ کسی کامنٹ کا پارٹ ہو کسی اسٹرنگ کے اندر دیا ہوا ہو یا کسی بڑے آئیڈینٹیفائر کا حصہ ہو مثلاً آپ لکھ رہے ہوں رے سائز انڈرسکور ٹین تو یا انڈر اسکور ففٹی یا کچھ اور یعنی کہ ارے سائز جو ہے وہ کسی بڑے نام کا ایک چھوٹا حصہ ہو تو اس کیس میں یہ ریپلیس نہیں ہوگا باقی تمام کیسز میں یہ ریپلیس ہو جائے گا تو اگر آپ ارے سائز کی بات جو ٹین لکھا ہے جس کو ہم نے ٹوکن اسٹرنگ ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ امٹ کر دیں تو یہ ہوگا کہ آپ کی فائل میں جہاں جہاں بھی ارے سائز آئیڈینٹیفائر آ رہا ہے وہ اڑا دیا جائے گا وہاں سے امٹ کر دیا جائے گا اور آپ کی فائل جب کمپائلر کے پاس جائے گی تو it will be width of array size اس میں ارے انڈرسکور سائز نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اگلی ایگزامپل لیتے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھیں ہم ایک ویریبل ایک آئیڈینٹیفائر دوبارہ سے ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ہے define width to be ten اور اس کے بعد اگلی لائن میں ہے ہمارے پاس define height to be width plus twenty five ہوگا یہ کہ آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں وڈ لکھا ہوا ہے وہ ٹین سے ریپلیس ہوگا اور جہاں جہاں ہائٹ لکھا ہوا ہے وہ وڈ پلس 25 سے ریپلیس ہوگا اچھا یہاں اہم بات یہ ہے کہ پری کیا کرتا ہے وہ ریپیٹیولی ریپلیسمنٹ کرتا ہے پہلے وہ ہائٹ کی جگہ جہاں جہاں ہائٹ لکھا ہوا ہے اس کو ویڈ پلس 25 لکھے گا اور اس کے بعد اگلی باری میں وہ وہاں وڈ کی جگہ 10 لکھ دے گا یعنی کہ ایونچولی ہوگا کیا آپ کی ہائٹ جو ہے وہ ٹین پلس ٹوینٹی فائیو کے طور پہ ڈیفائن ہو جائے گی تو ایک بات اور ہم بتاتے چلیں کہ جب آپ کوئی آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کرتے ہیں جیسے ہم نے ارے انڈرسکور سائز ڈیفائن کیا ہم نے وڈس اور ہائٹ ڈیفائن کیا ابھی اگزامپل میں تو آپ یہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا اس فائل میں یہ والا آئیڈینٹیفائر ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے یعنی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی define array size to be ten اور آپ اب اسی فائل میں نیچے جا کے یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں نے ارے سائز نام کا آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کیا ہوا ہے یا نہیں تو یہ بھی آپ ایک اور ڈائریکٹو کی مدد سے چیک کریں گے وہ میں لکھ دیتا ہوں اسکرین کے اوپر آپ اسے اف ڈیفائن یا اف ڈیف دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر لیں اس کی مدد سے چیک کریں گے تو اب ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں یہ اس ایگزامپل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو پری پروسیسر کے کچھ اور ڈائریکٹرز کے بارے میں بتایا جائے جیسے ابھی میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے اس کو ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے لیکن ابھی ہم جن پری پروسیس ڈائریکٹوس کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں وہ ہیں if elif else and end if اور یہ جو ایگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ ایک لمبا سا کوڈ دیکھ رہے ہیں شروع یہ کرتے ہیں ہم کہ if version is greater than five اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈیفائن شپمنٹ ٹو بی پھر if more mem is equal to one define size to be two hundred اس طرح سے کافی ساری اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسٹارٹ سے دیکھتے ہیں پہلی اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ورژن نام کا اگر کوئی آئیڈینٹیفائر میں نے ڈیفائن کیا ہوا اس فائل میں ورژن نام کا ایک آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کیا ہوا ہے تو کیا اس کی ویلو پانچ سے بڑی ہے اگر یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی تو اچھا یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ میں نے گریٹر سائن وغیرہ یوز کیے ہیں اف ڈائریکٹو کے اندر آپ نارمل سی آپریٹر یوز کر سکتے ہیں جس طرح کنڈیشن کے لیے آپ اکوالٹی آپریٹر یوز کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جو سی کا جو اسٹینڈرڈ سینٹیکس ہے وہ آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں تو اگر ورژن نام کا جو بھی آئیڈینٹیفائر ہے وہ ڈیفائن ہوا ہوا ہے اور اس کی ویلو یعنی کہ ٹین یا ٹویلو یا کچھ بھی وہ فائیو سے بڑی ہے تو پھر اس سے لے کر ایلس کے درمیان جو کی باڈی ہے یہ ایکسیکیوٹ کرے گا آپ کا پری پروسر تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس باڈی میں کیا ڈیفائنڈ ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے define shipment to be one تو پری ایک اور ویریبل اپنا آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کر دے گا شپمنٹ کے نام سے جس کی کہ ٹوکن اسٹرنگ جس کی کہ ویلو ون ہے اس کے بعد آپ پھر چیک کر رہے ہیں کہ مور میں کوئی اور ویریبل ڈیفائنڈ ہے جس کی ویلو ون ہے یا نہیں یعنی ہم if more mem is equal to one میں یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا مور میم نام کا ایک ڈیفائنڈ ڈائریکٹو کے تھرو کوئی آئیڈینٹیفائڈ ڈیفائنڈ ہے اور اس کی ویلو ون ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ ایک اور ویریبل ڈیفائن کے تھرو ایک آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کر رہے ہیں define size to be hundred جبکہ مور میم نام کا اگر کوئی آئیڈینٹیفائر ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے یا ڈیفائنڈ ہے لیکن اس کی ویلو ون کے علاوہ کچھ ہے تو پھر آپ اس کے ایلس پارٹ میں آ جائیں گے اور اب آپ سائز نام کا آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن اب کے آپ اس کو ویلو ہنڈریڈ دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ باقی تمام جو اسٹرکچر جو نیچے ہے وہ بہت انٹویٹو ہے اور بہت آبیس ہے یعنی اف ایلس اور اینڈ ایف کسی طور ملتے جلتے ہیں سی لینگویج میں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ ڈسیزن کے کام آتے ہیں تو ایف ڈائریکٹو ایلس ڈائریکٹو اور اینڈ ایف ڈائریکٹو جو ہیں وہ پری پروسیسنگ کے دوران ڈسیجنس کے کام آتے ہیں آپ مختلف آئیڈینٹیفائرس کی ویلوز چیک کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں ایک سوال جو ہم نے شروع میں کیا تھا وہ ابھی تک آنسرڈ ہے اس کو اب دیکھتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں پری پروسر آپریٹر کو دیکھنا ہوگا پری پروسر کے دو چار آپریٹر ہیں جن میں سے ایک ہم ڈسکس کریں گے آپ اپنے کمپائلر کا جو پرٹیکولر کمپائلر آپ یوز کر رہے ہیں اس کی ڈاکیومینٹیشن دیکھیے تو آپ آپ اس, میں کو مزید پری کی لسٹ مل جائے گی تو جو آپریٹر ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیفائنڈ آپریٹر دیکھتے ہیں اس کا یوز کیا ہے تو ڈیفائنڈ آپریٹر جو ہے ڈیفائنڈ آپریٹر کے بعد ایک آرگیومنٹ آپ دیتے ہیں جیسے ابھی میں اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں آپ لکھتے ہیں اف ڈیفائنڈ میکس یا اف ڈیفائنڈ میکس یا آپ پری پروسر کا ایک اور ڈائریکٹو یوز کر سکتے ہیں اف ڈیف یعنی اف ڈیف اور اف ڈیفائنڈ دونوں سیم چیزیں ہیں اف ڈیفائنڈ اور اف ڈیف میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اف ڈیفائنڈ میں اف ایک پری پروسر ڈائریکٹو ہے اور ڈیفائنڈ ایک پری پروسر آپریٹر ہے جو ڈیفائنڈ آپریٹر اس وقت ٹرو ریٹرن کرے گا ہماری جو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جب میکس ڈیفائن ہوگا ٹھیک ہے لیکن اف ڈیف جو ہے اٹس اے سمپل ڈائریکٹو یہ اف ڈیف جو پری پروسیس ڈائریکٹو ہے یہ ایکسیکیوشن کو اس وقت الاؤ کرے گا پری پروسیس سے جب میکس ڈیفائنڈ ہوگا تو پریکٹیکلی دونوں کا ایک ہی کام ہے اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہمارے پاس دو اور پری پروسیس ڈائریکٹو اویلیبل ہیں آپ اف این ڈیف لکھ سکتے ہیں مثلا آپ لکھ رہے ہیں ان if n def max if end max کا مطلب ہے پری پروسیسر جو ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میکس نام کا آئیڈینٹیفائر ہم نے ڈیفائن ڈائریکٹر کی مدد سے پہلے کہیں ڈیفائن کیا ہوا ہے تو پھر اس کے آگے کا پارٹ ایکسیکیوٹ کرو ورنہ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی ایلس پارٹ ہوگا یا مے بی اینڈ ایف اس کے بعد uh, کچھ نہ ہو سو اسی طرح سے اس کا اکویلنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لکھ سکتے ہیں اف ناٹ ڈیفائنڈ آپ ناٹ کا جو سمپل سی آپریٹر میں نے کہا کہ وہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں پری uh, پروسیسر کی اسٹیٹمنٹ میں if not defined max defined max کا جو آپریٹر uh, ہے یہ ریٹرن کرے گا آپ کو کہ میکس ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے ٹرو یا فالس اور ناٹ اس کو اپوزٹ کر دے گا تو اف ناٹ ڈیفائنڈ اور اف اینڈ ایف دونوں سیم چیزیں ہیں اگلا ڈائریکٹو جو ہم uh, دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے error directive error directive uh, اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے تھرو آپ پروگرام کو کمپائل ہونے سے uh, پہلے ہی uh, روک سکتے ہیں یعنی کہ آپ کمپائلشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل ابھی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اسکرین کے اوپر ہم نے لکھا ہے اف ناٹ ڈیفائنڈ اس کے بعد سمبل ہے underscore C plus plus اور پھر ہم نے بیچ میں ایرر ڈائریکٹو یوز کیا must use C plus plus language اور اینڈ ایف تو ایکچولی ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ایرر ڈائریکٹو کرتا کیا ہے آپ کا پری پروسر آپ کی فائل میں جہاں کہیں بھی ایرر ڈائریکٹو پاتا ہے تو ایرر ڈائریکٹو کے بعد جو اسٹرنگ دی گئی ہوتی ہے یہ اس کو اسکرین پہ پرنٹ کر دیتا ہے اور پری پروسنگ وہیں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے یعنی کہ پروگرام کمپائلیشن تک جانا تو دور کی بات پری پروسیسنگ بھی وہیں رک جاتی ہے تو ہماری کرنٹ یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے اس کو آپ ونڈوز پروگرامنگ میں اس کی ہیڈر فائلز میں دیکھ بھی پائیں گے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر underscore underscore C plus plus نام کا آئیڈینٹیفائر آلریڈی ڈیفائنڈ نہیں ہے تو ایک ایرر کے ساتھ پری پروسیسنگ ختم کر دو اور وہ ایرر کیا ہے ایرر کی اسٹرنگ ہے must use C plus plus language اس کو ہم نے ایف کے اندر لکھا ہے یعنی یہ جو ایرر ڈائریکٹو ہے یہ اب صرف اس صورت میں ایکسیکیوٹ ہوگا اگر underscore underscore C plus plus نام کا ویریبل ڈیفائنڈ نہیں ہے اگر ہم اسے ایف کے اندر نہ لکھیں تو آبویسلی ہر دفعہ جب بھی آپ پروگرام کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں گے تو پری پروسیسر یہ ایرر اسکرین پہ ڈسپلے کر کے پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور ورژن بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے اف ناٹ ڈیفائن کے بجائے اف اینڈ ایف ڈائریکٹو استعمال کیا ہے تو جی یہ تو بات ہو گئی ریویژن ہو گئی ہماری کہ سمبلس ہم نے ڈیفائن کر لی بہت ساری اور اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ بھی کر لیا کوئی سمبل ڈیفائنڈ ہے تو یہ کر سکتے ہیں آپ کنڈیشنلی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آپ ایک دفعہ جو سمبل ڈیفائن کر چکے وہ فار لائف ڈیفائن ہو جائے یعنی فائل کے شروع میں یا درمیان میں یا کہیں بھی آپ نے ایک سمبل ڈیفائن کیا جس طرح ہم نے ارے سائز ڈیفائن کیا تھا آپ نے ایک سمبل ڈیفائن کیا تو کیا وہ فائل کے اینڈ تک ڈیفائنڈ رہے گا جی ہاں وہ فائل کے اینڈ تک رہے گا جب تک کہ آپ ایک اور پری ڈائریکٹو یوز کرتے اور وہ ڈائریکٹو میں لکھ رہا ہوں وہ ڈائریکٹو ہے انڈیف ڈائریکٹو ایک ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کیا اسپیڈ ٹھیک ہے اس آئیڈینٹیفائر جو اسپیڈ ہم نے ڈیفائن کیا اس کے بعد کچھ کوڈ ہے پھر ہمارے ہمارے پاس ایک اور پری ڈائریکٹو ہے جو ہے انڈیف اسپیڈ جو ہی یہ انڈیف اسپیڈ ایکسیکیوٹ ہوگا آپ کا پری کو دیکھے گا تو یہ اسپیڈ نام کا ویریبل جو آئیڈینٹیفائر ہے اس کو بھول جائے گا یعنی اس لائن کے بعد اسپیڈ نام کا کوئی پری پروسر آئیڈینٹیفائر ڈیفائنڈ تصور نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اف اینڈ ایف یہ ایک اور پری پروسر ڈائریکٹر ہے یہ کہہ رہا ہے پری پروسر سے کہ دیکھو اگر اسپیڈ نام کا آئیڈینٹیفائر ڈیفائنڈ نہیں ہے تو نیچے آئے تو لکھا ہوا ہے ایرر اسپیڈ ناٹ ڈیفائنڈ تو ایک اور ایرر ڈائریکٹو کے تھرو یہ ایرر پرنٹ کرو اور پری پروسیسنگ ختم کر دو تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے اسٹارٹ پہ اسپیڈ نام کا آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کیا اس کے بعد کچھ بھی کوڈ ہے کچھ بھی لکھا ہوا ہے پھر ہم نے اس کو انڈیفائن کر دیا تو پری پروسر سے بھول گیا اب اف ناٹ ڈیفائنڈ کا جو پری پروسیس ڈائریکٹو ہے یہ ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا ڈیفینیٹلی اب اسپیڈ نام کا آئیڈینٹیفائر چونکہ انڈیفائنڈ ہو چکا ہے اسے بھلایا جا چکا ہے لہذا یہ ٹرو ہوگا اور اس کے اندر جو کوڈ لکھا ہوا ہے again preprocessor instruction error speed not defined یہ ایکسیکیوٹ ہوگا اور آپ کا پروگرام پری پروسیس ہوتے ہوئے درمیان میں انٹرپٹ ہو جائے گا with error message speed not defined ایک اور ڈائریکٹو اب ہم دیکھیں گے یہ ڈائریکٹو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی بہت فینسی ہیں لیکن ان کا کوئی یوز نہیں ہوتا اور وہ صرف اسی لیے فینسی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس یہاں بھی اس وقت ایک چیز ایسی موجود ہے یہ ہے نل ڈائریکٹو نل ڈائریکٹو اور کچھ نہیں ہوتا صرف ہیش سائن اور اس کے بعد ایمپٹی لائن اس لائن پہ کچھ بھی نہ ہو اگر آپ کو اس ڈائریکٹو کا کوئی فائدہ ملے ریسرچ کیجیے گا تو ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک اور فیچر ہے سی پلس پلس کا اور وہ ہیں میکروز میکروز کا تعلق ڈیفائن ڈائریکٹو سے ہے اور ان کی شکل کسی حد تک فنکشن سے ملتی جلتی ہے دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ نے لکھا ہے ڈیفائن سم اس کے بعد پیرنتھس میں دو ادر آئیڈینٹیفائر آپ نے دیے ہیں اے کوما بی تو سم ایک میکرو بن گیا ہے جو دو پیرامیٹر لیتا ہے اے اور بی نہیں جو بھی یہ پیرامیٹر لے گا ان کو ہم یہاں پہ اے اور بی کہیں گے اور اس کے بعد اس میکرو کی باڈی ہے جو لکھا ہوا ہے اے پلس بی اس کا تھوڑا سا یوزیج دیکھ لیجئے آپ نے اپنے پروگرام میں لکھا ہوا ہے انٹ ٹوٹل ٹوٹل نام کا ایک انڈیجر آپ نے ڈیفائن کیا پھر آپ نے لکھا ہے total is equal to three multiplied by sum 10.20 تو ایکچولی ڈیفائن ڈائریکٹو یا میکروز کیا کرتے ہیں کہ میکرو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے سم اے بی جہاں جہاں آپ کے پروگرام میں سم جیسے یہاں سم 10.20 کوما لکھا ہوا ہے تو ایگزیکٹلی exactly جس طرح sum A B A plus B ہو گیا ہے آپ کی میکرو کی ڈیفینیشن میں بالکل ویسے ہی یہاں پہ sum 10.20 comma twenty ten plus ہو جائے گا تو آپ کا پری پروسیسر جہاں سم ٹوینٹی لکھا ہوا ہے وہاں پہ ٹین پلس ٹوینٹی پیسٹ کر دے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ بنے گی وہ ہے total is equal to three multiplied by ten plus twenty اس میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سم جو ہم نے پری ڈائریکٹو بنایا تھا اس سے ہمارا پرپز یہ تھا کہ یہ دونوں جو میکرو ہم نے بنایا تھا اس سے ہمارا پرپز یہ تھا کہ یہ دونوں جو ہم اس کو پیرامیٹرز پاس کریں گے ان کو ایڈ کرے گا تبھی ہم نے اے پلس بی لکھا تھا لیکن ہم نے جیسے ابھی اسکرین پہ دیکھا کہ یہاں پہ 3 multiplied by ten plus twenty سے کیا ہوگا چونکہ ملٹیپلیکیشن کی پریسیڈنس ہائر ہے لہذا 3 multiplied by ten thirty ہو جائے گا پھر اس میں ٹوینٹی ایڈ ہوگا تو ہم اس والے میکرو کو کریکٹ کرتے ہیں اور وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اے پلس بی کے گرد پیرنتس لگا دی ہیں اب جب پری پیسٹنگ کرے گا تو تھری ملٹی پلائڈ بائی جہاں سم ٹین ٹوینٹی لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ دو پیرنتس کے درمیان پلس لکھے گا اور ہمارا فائنل آنسر کریکٹ رہے گا تو یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ آپ پری پروسر کے جو میکرو ہے اس کی ڈیفینیشن یا جیسے میکرو ایکسپینشن کہتے ہیں جیسے اے پلس بی تھا اس کے گرد پیرنتھس دینا بہت ضروری ہے لیکن یہی نہیں کچھ اور بھی ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک اور ہم نے میکرو ڈیفائن کیا ہے جس کا نام ہے ریکٹ انڈر اسکور ایریا اس کو آپ دو پیرامیٹر پاس کریں گے اور اس کی ایکسپینشن ہے A multiplied by B اس میکرو سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ریکٹینگل کا ایریا معلوم کرنا چاہیں گے اس پرٹیکولر پری پروسیس ڈائریکٹو کو سوری اس پرٹیکولر میکرو کو دو پیرامیٹر پاس کر کے نیچے ہم نے ایک کال کیا ہوا ہے ہم نے اس پرٹیکولر میکرو کو rect underscore area ten comma twenty ٹھیک ہے ہوگا کیا جہاں پہ rect underscore area ten comma twenty یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ بالکل اسی پیٹرن کے جس طرح میکرو کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ میکرو کی ایکسپینشن اے اسٹار بی ہے تو اے کی جگہ اب ہم نے ٹین پاس کیا ہے بی کی جگہ ہم نے ٹوینٹی پاس کیا ہے تو یہاں پہ اے اسٹار بی کی جگہ ٹین ٹوینٹی پیسٹ کر دیا جائے گا یعنی میکرو کی طرز پر اس کو بھی ایکسپینڈ کر دیا جائے گا یہاں تک بہت ٹھیک ہے لیکن ایک اور ایگزامپل دیکھیے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ریکٹ انڈر اسکور ایریا پہلا پیرامیٹر ہم 5 پلس فائیو پاس کر رہے ہیں اور دوسرا پیرامیٹر ہے 10 پلس ٹین اس کی ایکسپینشن کیا ہوگی جی ہاں ہمارا مائکرو یہ کرتا ہے کہ اس کو جو پہلا پیرامیٹر پاس کرتا ہے کرتے ہیں ہم اس کے بعد ایک سٹار لگاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا پیرامیٹر لکھ دیتا ہے تو یہ کیا کرے گا 5 5 پلس کے بعد ایک یا سٹار لگائے گا اور اس کے بعد ہمارا دوسرا پیرامیٹر 10 پلس 10 لکھ دے گا تو کیا ہم ایریا کیلکولیٹ کر پائے جی نہیں ہمارا انٹینٹ یہ تھا کہ 5 پلس 5 پہلے ایڈ ہو اور پھر ٹین پلس ٹین آپس میں ایڈ ہو کے ٹوینٹی بنائے اور پھر ان کو ملٹیپلائی کر کے ایریا کیلکولیٹ ہو تو اس کا سولوشن کیا ہے اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے جو میکرو کی ایکسپینشن ہے اس کے اندر پریسیڈنس ہر پرٹیکولر پیرامیٹر کی پرسیڈنس ہائی کر دیں وہ پیرامیٹر اس کے لیے جو بھی ایکسپریشن پاس ہو پہلے وہ ایکسپریشن ایویلویٹ ہو تو اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھیے ہم نے جو میکرو کریکٹ کیا ہے وہاں ہم نے لکھ دیا ہے define rect area A B اب ہم نے اے اسٹار بی کی بجائے اے اور بی کے گرد پیرنتھس لگا کے ان کو ملٹیپلائی کیا ہے اس سے کیا ہوگا اب جب اسے کال کریں گے تو یہ ہوگا پیرس کے اندر 5 پلس 5 پھر اسٹار پھر پیرنتھس کے اندر 10 پلس 10 تو اب جو بھی ہم پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں اس میکرو کو ان کی پرسیڈنس ہائر ہو گئی ہے پہلے وہ پیرامیٹر ایویلویٹ ہوں گے اور پھر میکرو کی ایکسپینشن جو بھی کام لینا چاہتے ہیں اس سے وہ کام ہوگا اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں کہ آپ میکرو کی ٹوٹل ڈیفینیشن کے گرد پیرنس لگاتے ہیں اور میکرو کے انڈیویجل پیرامیٹر کے پیرنس لگاتے ہیں تو نارملی جب بھی آپ میکرو لکھیں تو آپ دو باتیں یاد رکھیں ابھی ریکٹ اسکور ایریا جو ہم نے ریکٹ ایریا میکرو بنایا ہے اس کو ہم میں لکھ دیتا ہوں اپنی لیٹسٹ فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کے اندر ہم نے ہر ہر میکرو ایکسپینشن میں پیرامیٹر گرد بھی لگائی ہیں اور پھر اوور آل پورے میکرو کے گرد بھی پیرنس لگائی ہیں تاکہ چاہے ملٹیپلیکیشن ہو یا ایڈیشن ہو یا کچھ بھی ہو ہمارا میکرو ان دو صورت جو ابھی ہم نے سرکمسٹانس دیکھے ہیں ان کو انکاؤنٹر کرنے سے بچ جائے یہ تو ہم نے بات کی یوزر ڈیفائن میکروز کی کچھ میکروز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپائلر ڈیفائنڈ میکروز ہوتے ہیں یہ وہ میکروز ہوتے ہیں جو آپ اپنی فائل میں کہیں ڈیفائن نہیں کرتے لیکن وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں آلریڈی سی لینگویج کی اسپیسیفکیشن کے مطابق یا آپ کے کمپائلر کے اسٹرکچر کے مطابق یعنی یا تو آپ کا کمپائلر کا وینڈر آپ کو بتائے گا جس کمپنی نے کمپائلر لکھا ہے کہ جی ہمارا کمپائلر جو ہے اس میں یہ میکروز پری ڈیفائنڈ ہے آپ ان میکروز کو جہاں چاہیں بغیر ڈیفائن کیے ہوئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان میکروز کا آلریڈی ایک مطلب ڈاکومینٹڈ ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے بکس میں تو ہم اس طرح کے جو کامنلی یوزڈ دو پری ڈیفائنڈ میکروز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلا جو میکرو ہے یہ ہے underscore underscore file underscore underscore اس کے شروع اور آخر میں انڈرسکور کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نارملی جو پری ڈیفائنڈ فنکشن یا میکروز وغیرہ وغیرہ جو سی لینگویج میں ہوتے ہیں ان کے شروع آخر میں یا ان میں نارملی انڈر اسکور بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ یوزرز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے میکروز کے شروع میں یا آخر میں انڈر اسکورس دیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چانس کم ہو جاتا ہے کہ جو میکرو آپ لکھیں اور جو پری ڈیفائنڈ میکرو ان کے نام کانفلکٹ کریں یعنی کہ یہ نہیں ہو پاتا کہ جو میکروز پہلے سے ڈیفائن ہیں ان کا جو نام ہے آپ بھی اسی نام کے میکروز بنائیں اور کانفلکٹس آئیں اس طرح کے آپ کو وارننگز یا ایررز آئیں تو یہ پہلا میکرو جو ہم دیکھ رہے ہیں فائل یہ کیا کرتا ہے یہ آلریڈی پری ڈیفائنڈ میکرو ہے تو آپ اس کو فائل میں جہاں بھی لکھتے ہیں یہ آپ کی کرنٹ سورس فائل کے نام کے طور پہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے ایگزامپل دیکھتے ہیں کیریکٹر سی ایچ رے is equal to underscore underscore file underscore underscore تو فرض کیجیے یہ والی اسٹیٹمنٹ آپ کی فائل میں لکھی ہوئی ہے اور اس فائل کا نام ہے پولیگونس ڈاٹ سی تو جو فائل میکرو ہے یہ ایکسپینڈ ہو کے ڈبل کوٹس کے اندر پولیگونس ڈاٹ سی اسٹرنگ بن جائے گا یہ والا میکرو جو ہے آپ جس بھی فائل میں لکھیں گے یہ ایکسپینڈ ہو کے اس فائل کے نام کی کوٹڈ ڈبل کوٹڈ اسٹرنگ بن جائے گا ایک اور میکرو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے لائن یہ کیا کرتا ہے یہ میکرو جو آپ کی فائل میں سورس فائل میں جو کرنٹ لائن نمبر ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یعنی یہ ایکسپینڈ ہو کے کرنٹ لائن نمبر بن جاتا ہے as a decimal integer constant ایک ایگزامپل دیکھ لیں اس سے بات کلیئر ہو جائے گی ہم لکھتے ہیں int A is equal to line تو فرض کیجئے یہ int A is equal to line جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے یہ آپ نے لائن نمبر 582 پہ لکھی تھی تو اس کی ایکسپینشن بنے گی int A is equal to five eighty two اگر آپ یہی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے لائن نمبر ون پہ لکھ دیتے تو یہ ہو جاتی int A is equal to one اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے اور یہ بہت اہم ہے بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ فریکوینٹلی یوز ہوتی ہے وہ ہے کنڈیشنل کمپائلیشن کنڈیشنل کمپائلیشن جو ہے اس کا تعلق اگین پری پروسیس ہے تو کنڈیشنل کمپائلیشن میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کوئی ایک سمبل اپنے پروگرام میں ڈیفائن کرتے تھے نے پروگرام کے اسٹارٹ میں کوئی سمبل ڈیفائن کر دیا اور اس سمبل کی بنیاد پہ یعنی آپ اس سمبل کے ڈیفائن ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پہ اپنا کوئی کوڈ کمپائل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں لکھا ہوا ہے ایف ڈیفائنڈ ٹیسٹنگ پھر بیچ میں کچھ کوڈ ہے اس کے بعد ایلس پھر کچھ کوڈ ہے اور پھر اینڈ ایف پہلے والا جو کوڈ ہے یہ لکھا ہوا ہے I is greater than zero display messages اور اس کے بعد ایلس میں لکھا ہوا ہے رائٹ میسجز ٹو فائل اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت اہم یہ ہے کہ پری پروسیسر کے لیے صرف وہی لائنز اہم ہوتی ہیں آپ کے پروگرام میں جو ہیش سے یا نمبر سائن سے شروع ہوتی ہیں اس کو باقی پروگرام کی کسی اور اسٹیٹمنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ نہیں سمجھتا کہ اف جو آپ نے if I is greater than zero لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں وہ صرف اپنے ڈائریکٹوز کو غور سے دیکھتا اور پروسیس کرتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کہہ کیا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اف ڈیفائن ٹیسٹنگ اگر ٹیسٹنگ نام کا کوئی ویری کوئی آئیڈینٹیفائر آپ کے پروگرام میں ڈیفائنڈ ہے تو اس کے اندر جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ آپ کی فائل میں انکلوڈ رہے گا ایلس اگر وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹیسٹنگ نام کا آئیڈینٹیفائر ڈیفائنڈ نہیں ہے تو پھر رائٹ میسج ٹو فائل وہ ایلس میں آ جائے گا اور رائٹ میسج ٹو فائل یہ والی لائنز جو ہیں ایلس اور کے درمیان والی لائنز آپ کے پروگرام میں رہیں گی ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹیسٹنگ نام کا ویریبل ڈیفائنڈ ہے تو ایف اور ایلس پری پروسر ڈائریکٹ کے درمیان دیا ہوا کوڈ آپ کے کمپائلر کی طرف جائے گا اور ایلس اور کے درمیان دیا ہوا کوڈ ریموو کر دیا جائے گا اور اگر ٹیسٹنگ نام کا ویریبل ڈیفائنڈ نہیں ہے تو ایف اور ایلس کے درمیان کا کوڈ ریمو ہو جائے گا پری پری اسے پروسیس کر کے کمپائلر کی طرف نہیں بھیجے گا اگنور کر دے گا اور ایلس اور کے درمیان والا جو کوڈ ہے پری پروسر اس کو ریڈ کر کے اسی طرح سے ایز اٹ از کمپائلر کے پاس بھیج دے گا یہاں آپ نے ایک بہت اہم بات نوٹ کی اور وہ یہ ہے کہ آپ کا پری پروسر آپ کی پوری فائل کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک اور فائل جنریٹ کرتا ہے یہ جو دوسری فائل ہوتی ہے یہ آپ کی نظروں سے ہڈن ہوتی ہے یہ ٹمپرری انٹرنل فائل ہوتی ہے آپ جو اوریجنل فائل پری پروسیسر کو دیتے ہیں کوئی بھی جو بھی آپ فائل سی لینگویج میں لکھی ہوئی تو پری اس کو پڑھتا جاتا ہے اور اس کو کمپائلر کو پاس آن کرتا جاتا ہے temporary, ایک اور ٹیمپرری فائل میں لکھواتا جاتا ہے لیکن جہاں اسے پری پروسیس ڈائریکٹو نظر آتا ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے فار ایگزامپل آپ نے شروع میں کوئی نیم ڈیفائن کر دیا تو پری پروسر آپ کی پوری فائل پڑھتا جائے گا لیکن جہاں بھی اسے کوئی preprocessor directive sorry preprocessor define نظر آئے گا کوئی آئیڈینٹیفائر نظر آئے گا اس کو اکارڈنگلی ریپلیس کرے گا جیسے ارے سائز لکھا ہوا ہے تو اس کو فائل میں ریپلیس کر کے پھر آگے کمپائلر کے پاس بھیجے گا اب جو ہم نے ابھی اگزامپل دیکھی تھی جس میں اف ایلس اور اینڈ ایف ہے تو اف ڈائریکٹو اگر فالس ہو جائے تو پری کیا کرتا ہے پری ایلس ڈائریکٹو کو جس طرح آپ normally if else structure C میں ہوتا ہے وہ پری پروسر جو ہے اف سے جمپ لے کر ایلس ڈائریکٹو پہ آ جاتا ہے اور بیچ کی فائل اگنور کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل اگنور کر دیتا ہے لہذا وہ والا جو سیکشن آف فائل ہے وہ کمپائلر کے پاس نہیں جا پاتا اس پرٹیکولر فیچر کو یوز کر کے آپ کنڈیشنل کمپائلیشن کر سکتے ہیں فرق کیجیے کہ آپ کے پاس جو پروگرام ہے جیسے ہم دوبارہ اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں آپ یہ جو پروگرام بنا رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ جب میں کوئی اسائنمنٹ ہے آپ کی آپ چاہ رہے ہیں کہ جب تک میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں تو سارے میسجز اسکرین پہ ڈسپلے ہوں اور جب میں اس کی ٹیسٹنگ ختم کر چکوں اور اس کو میں سبمٹ کرواؤں یا کسی جگہ شپ کروں کسی کو بھیجوں فار ٹیسٹنگ اس کی ایگزی تو اس وقت تمام میسجز جو ہیں وہ اسکرین پہ ڈسپلے نہ ہو کسی فائل میں لکھے جائیں تو آپ یہ والا کوڈ لکھ سکتے ہیں آپ کیا کریں گے جب آپ ٹیسٹنگ جب تک کر رہے ہیں تو آپ اس کوڈ کے اوپر کہیں لکھ دیں گے ڈیفائن ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ نام کا کوئی ایک پری پروسر آئیڈینٹیفائر ڈیفائن کر دیں گے وہ ڈیفائن ہو جانے سے ٹیسٹنگ کی کنڈیشن پری میں ٹرو ہو جائے گی اور وہ اف سے ایلس تک کا درمیان والا پورشن آگے کمپائلر کو پاس آن ہونے دے گا اور ایلس سے اینڈ ایف کے درمیان جو رائٹ میسج ٹو فائل ہے یہ آگے نہیں جائے گا یہ کمپائلر تک پہنچنے ہی نہیں پائے گا so this is what is called conditional compilation آپ کی جو کنڈیشنل کمپائلشن ہوتی ہے یہ اف ایلس اور اینڈ ایف پر بیسکلی مشتمل ہوتی ہے ایک ڈائریکٹو جس کا ہم نے ہلکا سا تذکرہ کیا لیکن پھر ہم نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی وہ ایل ایف تھا E L I F elif جو ہے یہ ایل سیف کا شارٹ ہے جس طرح آپ نارملی ایل سیف یوز کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ پری پروسیسر کی زبان میں ایل ایف یوز کریں گے اب ہماری اگلی بات جو ہے وہ ہے انکلوڈ ڈائریکٹو کے بارے میں انکلوڈ ڈائریکٹ جو کہ بہت وائڈلی یوز ہوتا ہے اس لیے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دیں گے آپ انکلوڈ جو پہلا انکلوڈ ڈائریکٹ آپ نے انکاؤنٹر کیا ہوگا وہ include S T D I O dot H ہے S T D I dot H جو ہے یہ سی لینگویج کے بہت بنیادی دنوں سے آپ کے ساتھ ہے کیونکہ پرنٹ ایف کا فنکشن کال کرنے کے لیے اس کے prototypes S T D I dot H header files میں ہیں سو انکلوڈ ڈائریکٹو جو ہے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انکلوڈ ڈائریکٹو ایک فائل کو دو دفعہ انکلوڈ کر لیتا ہے اور آپ کے پروگرام میں ایررز آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم پری پروسیس ڈائریکٹوز یا کنڈیشنل کمپائلشن کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل انکلوڈز کو اوائڈ کر سکتے ہیں ایسیوم کیجئے کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جیسے اسکرین کے اوپر میں فائلز کے نام لکھ دیتا ہوں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا جس کے اندر دو ہیڈر فائل انکلوڈ کی ایک ہے اسکوئر ڈاٹ ایچ اور دوسری ہے کیوب ڈاٹ ایچ اب کیا ہوا آپ نے کیوب ڈاٹ ایچ ایچ کے اندر بھی اسکوئر ڈاٹ ایچ انکلوڈ کی ہوئی ہے اب ہوگا کیا آپ کا جو اوریجنل فائل تھی جس میں آپ نے اسکوئر ڈاٹ ایچ اور کیوب ڈاٹ ایچ انکلوڈ کی اس میں اسکوئر ڈاٹ ایچ تو انکلوڈ ہو جائے گی لیکن جب کیوب ڈاٹ ایچ انکلوڈ ہوگی تو کیوب ڈاٹ ایچ کے اندر جو اسکیئر ڈاٹ ایچ انکلوڈیڈ ہے وہ ایک دفعہ پھر انکلوڈ ہو جائے گی یعنی ایک تو directly square dot H include ہو گئی پھر کیوب ڈاٹ ایچ کے راستے سے اسکیئر ڈاٹ ایچ ایک دفعہ پھر انکلوڈ ہو گئی تو اگر ان میں کوئی ڈیفینیشن یا ڈکلریشن دی ہوئی ہیں تو آپ کے پروگرام میں آپ کی سورس فائل میں پری پروسیس ہونے کے بعد وہ ایک نہیں دو دفعہ انکلوڈ ہوں گی اس سے آپ ایررز کنسیو کریں گے آپ کا کمپائلر کہے گا ملٹیپل ڈیکل یہ بہت uh, ایرر ہے multiple declaration for this this جس کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسپیشلی بڑے پروگرامس میں جو نسبتاً بڑے ہوں پروجیکٹس ہوں ملٹی فائل پروگرامس ہوں ان کے اندر ملٹیپل ڈکلریشن کے جو ایررز ہوتے ہیں ان کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ونڈوز پروگرامنگ کے تقریباً تمام جو پروگرامس ہم ڈسکس کریں گے وہ کسی نہ کسی طرح ملٹی فائل ہوں گے یعنی ان میں ایک یا دو ہیڈر فائلز اور سورس فائلز ہوں گی ہم چاہیں گے کہ ہم اسی ماڈل کو فالو کریں اگر انیشلی نہیں تو at least towards the end آپ کو ملٹی فائل پروگرام سے واسطہ ضرور پڑے گا تو آپ کو uh, اس پرابلم کا ملٹیپل انکلوڈس کے پرابلم کا ضرور معلوم ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم سرکمینٹ کیسے کرتے ہیں اس سے ہم جان کیسے چھڑاتے ہیں اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم جو اسکیئر ڈاٹ ایچ فائل ہے اسکیئر ڈاٹ ایچ میں ہم یہ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں if not defined square underscore H یا کوئی بھی سمبل آپ لکھیں ڈیفائن انڈر اسکور ایچ پھر ساری اسکوئر ڈاٹ ایچ فائل ادھر آ جائے گی جہاں پہ ہم نے لکھا ہے اور اینڈ پہ آپ کا اینڈ ایف ڈائریکٹو آ جائے گا اس کی تھیری کیا ہے اس کی تھیری یہ ہے لاجیکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ اسکوئر ڈاٹ ایچ میں اسٹارٹ بھی جو آپ کی اسکوئر ڈاٹ ایچ فائل ہے اس میں اسٹارٹ پہ چیک کر لیں کہ کوئی سمبل ڈیفائن ہوا ہوا ہے یا نہیں اگر وہ سمبل کوئی پرٹیکولر سمبل جس طرح اسکوئر انڈر اسکور ایچ تھا کوئی بھی پرٹیکولر سمبل اگر وہ ڈیفائن نہیں ہوا ہوا تو ہم اسے ڈیفائن کر دیں اب کیا ہوگا نیکسٹ ٹائم جب اسکوئر ڈاٹ ایچ انکلوڈ ہوگی تو وہ پھر چیک کرے گی کہ یہ سمبل ڈیفائن ہوا ہوا ہے یا نہیں اور اس کو وہ سمبل ڈیفائن ہوا ہوا ملے گا اور آپ اس کے بعد پوری کی پوری فائل اسکپ کر جائیں گے دوبارہ دیکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے کہ آپ نے لکھا ہے if not defined square under H اگر اسکوئر انڈر اسکور ڈیفائنڈ نہیں ہے تو یہاں اس کو ڈیفائن کر دو اس کے بعد لائن میں ڈیفائن کر دیا پوری فائل درمیان میں آ گئی اور اینڈ ایف اب فرض کیجئے آپ اپنے پروگرام میں دو دفعہ اسکوئر ڈاٹ ایچ انکلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ والا جو کوڈ ہوگا یہ وہاں پیسٹ ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا بہیویئر کیا ہے جب آپ پہلی دفعہ اسکوئر ڈاٹ ایچ انکلوڈ کریں گے تو وہاں پہ if not define square underscore H کیا ریٹرن کرے گا ٹرو یعنی square underscore H defined نہیں ہے تو یہ ٹرو ہے تو پری پروسر اب اف کے باڈی میں آ جائے گا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے پری کے لیے define square underscore H اب square underscore H define ہو گیا ہے اور اس کے بعد کا سارا ڈیفینیٹلی کوڈ جو ہے وہ پریس پروسر اس کو پڑھے گا اور اس کو اپنا کمپائلر کو پاس آن کرتا جائے گا اینڈ ایف تک اس کے بعد اسکوئر ڈاٹ ایچ چونکہ دوبارہ انکلوڈیڈ ہے تو یہ کوڈ دوبارہ آ جائے گا لیکن اب جب if not defined square underscore H کی اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹو انکاؤنٹر کرے گا آپ کا پی پروسر تو اس کا آنسر فالس ہوگا کیونکہ اب انڈر اسکور ایچ ڈیفائن ہو چکا ہے ایک دفعہ پہلے کی انکلوژن کی وجہ سے یعنی اب پری پروسیسر دوسرے والے اف اینڈ ایف سے لے کر اینڈ ایف ڈائریکٹو تک کا تمام پارٹ اسکپ کر جائے گا کیونکہ اس کی اف اینڈ ایف کی کنڈیشن فالس ہو چکی ہے اور اس وجہ سے آپ کی یہ فائل یا اس فائل کے جتنے کانٹینٹس ہیں اسکوئر ڈاٹ ایچ فائل کے وہ دو دفعہ انکلوڈ ہونے سے بچ جائیں گے جی یہ تو ہو گیا ملٹیپل انکلوڈس کو ٹیکل کرنے کا مسئلہ ہے اب ہم ایک اور ڈائریکٹو دیکھتے ہیں جو کہ بہت کم یوز ہوتا ہے جو اسپیشلی جو بگننگ پروگرامرز ہیں وہ اسے تھوڑے ڈرتے ہیں لیکن آپ جب ونڈوز پروگرامنگ کریں گے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں ضرور انکاؤنٹر کریں گے اگر آپ خود اسے یوز نہیں بھی کرتے تو جو ہیڈر فائلز کمپائلر کے ساتھ آتی ہیں لائبریری فائلز اور ہیڈر فائلز ان میں آپ کا پریگما ڈائریکٹو ضرور یوز ہوتا ہے جی ہاں یہ پریگما ڈائریکٹو ہے پریگما ڈائریکٹو ایکچولی کوئی اسٹینڈرڈ قسم کی چیز نہیں ہے یعنی اس میں بہت اوپننیس ہے پریگما ڈائریکٹو کا جو سنٹیکس اس کا کوئی بہیویئر بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے نہ اس کا کوئی سنٹیکس بہت زیادہ اسپیسیفائڈ ہے آپ کرتے یہ ہیں کہ جب آپ پریگما لکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے جب آپ پراگما لکھتے ہیں تو پراگما کے بعد آپ ایک ٹوکن دیتے ہیں ایک ٹوکن مینس کوئی بھی آپ کوئی اسٹرنگ کوئی ورڈ لکھتے ہیں سی لینگویج کا ٹوکن کچھ بھی آپ ورڈ دے سکتے ہیں یہ ورڈ کون ڈیفائن کرتا ہے یہ ہر کمپائلر کے لیے اپنے ڈفرنٹ ورڈز ہیں ٹوکنز ٹوکنس ہیں مثلا پراگما کے بعد کچھ کمپائلر کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ایک سیٹ آف ورڈ ہے وارننگ جیسے دے سکتے ہیں اور بہت پراگما اسٹارٹ اپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بہت سارے ورڈ ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتا کون ہے یہ آپ کو جو کمپائلر بنانے والی کمپنی ہے کمپائلر وینڈر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی ہمارے پریگما ڈائریکٹو کا یہ سینٹیکس ہے تو پریگما ڈائریکٹو کو کیوں انکلوڈ کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر آپریٹنگ سسٹم اور ہر انڈر لائن ہارڈ ویئر کے لیے پروگرامس کو فائن ٹیون کیا جا سکے ظاہر ہے سی لینگویج یونکس کے اوپر بھی یوز ہوتی ہے یا آپ کے ڈاس مشینس کے لیے بھی پروگرام لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اب ہم ونڈوز پروگرامنگ بھی اسی لینگویج میں کر رہے ہیں تو ونڈوز ڈاس آپریٹنگ ڈفرینٹ ہیں پھر ان کے انڈر لائن آرکیٹیکچر بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں جیسے ونڈوز ہے یہ multiple operating system sorry platforms machines کے اوپر چل سکتی ہے یہ الفا کمپیوٹرز کے اوپر بھی چل سکتی ہے یہ آپ کے ایکس سیکس جو انٹیل بیسڈ مشینز ہیں ان کے اوپر بھی چلتی ہے سو so, ہر ایک پرٹیکولر پلیٹ فارم کے لیے ہمیں پروگرام کی فائن ٹیوننگ کرنا ہوتی ہے ایکسیکیوٹیبل کو زیادہ ایفیشینٹ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اور مختلف بہت سارے آپشنس ہو سکتے ہیں سو so, پریگما ایک فیسلٹی ہے کہ جو کمپائلر وینڈرز ہیں کمپائلر بنانے والی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیچرز اس میں fine tuning features enhancement features اس میں دے سکتے ہیں اس کی تین ایگزامپلس دیکھیں گے ہم جو کہ ایک وائڈلی uh, یوزڈ کمپائلر سے لی گئی ہیں اور پھر کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو دیکھتے ہیں پہلی اگزامپل جو ہے یہ ہے اس میں لکھتے ہیں ہم پراگما وارننگ اور اس کے اندر پرنسز میں ہم لکھتے ہیں ڈسبل فور تھاؤزینڈ ون جی اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کو کمپائلر سے ایرر اور وارننگ میسجز ریسیو ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیکسچل ڈسکرپشن آتی ہے for example undefined symbol this یا ملٹیپل ڈیکلریشن دس تو اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے آپ کو ایک نمبر بھی لکھا ہوا ملے گا جب کمپائلر بنایا جاتا ہے تو یہ تمام ایرر میسجز جو ہیں یہ ایرر میسجز تو ہوتے ہی ہیں ان کے ساتھ ایرر نمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں ہر ایرر میسج اور ہر وارننگ میسج کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے اور ہر کمپائلر ایک کمپنی جو کمپائلر بناتی ہے اور جو دوسری کمپنی کمپائلر بناتی ہے ان کے ایرر نمبرز ایک جیسے نہیں ہوتے نارملی ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی کہ یہ کمپائلر ڈپینڈنٹ چیز ہے اب دیکھتے ہیں ہم نے لکھا pragma pragma warning disable four thousand one آپ کے پروگرام میں جہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آئے گی اس کے بعد سے جو warning number four thousand one ہے warning number four thousand one وہ وارننگ آپ کو کمپائلر ایشو ہی نہیں کرے گا چاہے آپ وہ والی غلطی کرتے رہیں لیکن کمپائلر آپ کو کبھی بھی وہ وارننگ ایشو نہیں کرے گا اگلی لائن دیکھیے اس میں ہم لکھتے ہیں pragma warning once colon four three eight five اس کو ہم اس کمپائلر کی ڈاکیومنٹیشن سے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اس یہ والا پراگما ڈائریکٹو دیں گے تو warning number four three eight five صرف ایک دفعہ اونلی ونس ایشو کی جائے گی یعنی اگر آپ جس ایرر کی وجہ سے جس غلطی کی وجہ سے وارننگ آتی ہے اگر وہ غلطی آپ دس دفعہ بھی پروگرام میں کر دیں تو آپ کو صرف ایک دفعہ بتایا جائے گا جب آپ پہلی دفعہ وہ غلطی کریں گے تیسری example warning warning one six four اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وارننگ ون سکس فور ہے warning number one six four اس کو ایز ایرر ٹریٹ کرو یعنی آپ کو وارننگ ایز ایرر ریسیو ہوگی تو مجھے یہ ساری چیزیں کہاں سے پتا چلی ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ میں نے اس کمپائلر کی ڈاکیومنٹن سے پڑھا اس کمپائلر کے ساتھ جو ہیلپ آتی آتی ہے یا جو ڈاکومینٹ آتے ہیں جو بکس آتی ہیں ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا کمپائلر یہ یہ والے ڈائریکٹو سپورٹ کرتا ہے اور یہ اس کمپائلر کے بہت سارے پراگما آپشن میں سے صرف ایک آپشن تھا جسے پراگما وارننگ کہتے ہیں اس طرح سے پراگما وارننگ کے علاوہ اور بہت سارے دوسرے آپشن بھی پراگما ڈائریکٹو کے لیے اس کمپائلر میں اویلیبل تھے تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا یہ بنیادی طور پر پری سے متعلق تھا ہم نے اسٹارٹ میں یہ دیکھا کہ پری پروسیسر ایکچولی کیا چیز ہے یہ کمپائلیشن پروسیس میں کہاں پہ آتا ہے اس کا کام کیا ہے پھر ہم نے اس کے مختلف ڈائریکٹوز کو ون بائی ون دیکھا جو سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے لیکچر میں تھی وہ کنڈیشنل کمپائلیشن تھی جو ایف ایلس اور اینڈ ڈائریکٹوز ہم نے دیکھے اس کے علاوہ ہم نے میکروز کو بھی دیکھا اچھا یہ جو ہمارے میکروز اور یہ جو کانسیپٹ ہیں یہ ہم ابھی کچھ اور آگے لے کے جائیں گے ہم ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے ان کی اہمیت کے بارے میں مزید دیکھیں گے اور آخر میں ہم نے پریگما ڈائریکٹو کو دیکھا جو کہ صرف یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ پریگما ڈائریکٹو کا کمپائلر کے حساب سے کیا یوزج ہو سکتا ہے اس کا ایک اور فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ جب آپ لائبریری فائلز پڑھیں گے یا بلٹ ان ہیڈر فائلز پڑھیں گے تو آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی آپ وہ جو کمپلیکس اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں آپ انہیں سمجھ پائیں گے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھ پائیں بلکہ ان کا پریکٹیکل یوزیج بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا ایرر ڈائریکٹو کو یوز کرتے ہوئے آپ سرٹن کنڈیشنز کے اوپر بیس کرتے ہوئے آپ کمپائل کرنے سے انکار کر سکتے ہیں تو آپ جو اس کے علاوہ ہم نے ایرر ڈائریکٹو کو بھی دیکھا ہے تو آپ ایرر ڈائریکٹو کو یوز کرتے ہوئے سرٹن کنڈیشن کے اوپر بیس کر کے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا پروگرام کمپائل ہونا چاہیے یا نہیں کمپائلشن کے دوران آپ ایرر میسج کمپائلیشن سے پہلے ہی پری پروسیسنگ کے دوران آپ کوئی ایرر میسج دے کر کمپائلشن کو رکوا سکتے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ پری کو دیکھا ہے پری پروسر ابھی یہاں پہ پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہم نے گو کے اس کے بارے میں انفارمیشن بڑی حد تک کمپلیٹ کر لی ہے لیکن اس کا یوزیج ہم انشاءاللہ اللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی دیکھتے رہیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ